حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نے آپ کو پیغام بھیجا جبکہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور غالباً ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے بعد بیٹھے ہوئے تھے میرا بیٹا یا بیٹی کی کیفیت میں ہے تو آپ تشریف لے آئیں آپ نے جواب میں سلام کہلوایا اور فرمایا اسے کہو کہ اللہ جو لے لے اور جو عنایت فرما دے سب اسی کا ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ قسم دے کر بلوایا تو آپ تشریف لے گئے پھر بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا جبکہ وہ دم توڑ رہا تھا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ پڑی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ رحمت ہے اللہ نے جن کے متعلق چاہا ان کے دلوں میں اسے ڈال دیا ہے اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحمت فرماتا ہے جو رحم دل ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچیس